خلف بن حشام اور ابو کامل نے کہا ہمیں حماد بن زید نے انس بن سیرین سے حدیث سنائی انہوں نے کہا میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے عرض کی صبح کی نماز سے پہلے کی دو رکعتوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کیا میں ان میں طویل قیر کر سکتا ہوں انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو دو دو رکعت پڑھتے تھے اور ایک رکعت سے اس کو وطر بناتے میں نے کہا میں آپ سے اس کے بارے میں نہیں پوچھ رہا انہوں نے کہا تم ایک بوجل آدمی ہو یعنی اپنی سوچ کو ترجیح دیتے ہو کیا مجھے موقع نہ دو گے کہ میں تمہارے لیے بات کو مکمل کروں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو دو دو رکعت پڑھتے تھے اور ایک وطر پڑھتے اور صبح کی نماز سے پہلے مختصر سی دو رکعتیں پڑھتے گویا کہ اذان یعنی اقامت آپ کے کانوں میں سنائی دے رہی ہے خلف نے اپنی حدیث میں صبح سے پہلے کی دو رکاتوں کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے کہا اور انہوں نے سلاد کا لفظ بیان نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار سات سو اکسٹھ